حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چاند دیکھو تو روزے رکھو اور جب چاند دیکھو تو روزے چھوڑ دو اگر تم پر بادل چھا جائے تو اس کا اندازہ کر لو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چاند سے ایک دن پہلے روزہ رکھتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1654